الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام ويقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك يقول الله تبارك وتعالى إنك على خير ثم يبني الإسلام ويقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام ويقول الله تعالى إنك على خير وبك, وبك اليوم آخذ وبك, وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يتبعي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذني واوجد قال اذا قمت في صلاتك فصل صلاه مبدعين ولا تتكلم بكلام قادر من غدا واجمع واجمع القياس مما في يد الناس وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسيه وما راتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرج قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقني بعد عامي أن لا تلقني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جسدا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إنه للناس بي أولى الناس المتقون من كانوا كانوا وحيث وعن ابن مسعود رضي الله الله الله الله الله تعالى عنه قال تلا رسول رسول صلى صلى عليه وسلم جميع آيات فمن أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقال موقع وسلم إن النور إذا دخل الصدر انفسح فقيل يا رسول الله هل تلك من علم يعرف به قال نعم التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستطاعة للموت قبل نزوله جس طرح دنیا میں دنیا کے اسباب آدمی کے لیے سہارا بنتے ہیں کھانا پینا کپڑا مال یہ زندگی کا سہارا بنتے ہیں سہولتوں کے لیے راحت کے لیے تکلیف دور ہونے کے لیے تو جس طرح یہ اسباب سہارا بنتے ہیں اسی طرح آدمی کے اعمال آخرت میں تو اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنیں گے یہ تو حاجت کا راحت کا ذریعہ بنتے ہیں تو کامیابی کا ذریعہ بنے بلکہ اس کے یہ اعمال اس کے لیے سفارتی بنیں گے اور اس کو اللہ کے آزاد سے بچانے بچائیں گے اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے اس لیے اس کی دعوت دی ہے کہ زندگی کو عمل والی بنا لے جس طرح آج اسباب کی حاجت ہے آخرت میں اس کو عمل کی حاجت پیش آئے گی مرنے سے حاجتیں ختم نہیں ہوں گی کیونکہ تو اس سے میں بڑھ جانا تھا مرنے سے کوئی حاجت ختم نہیں ہوگی بلکہ حاجت بڑھ جائے گی جو پیار دنیا میں لگتی ہے اس سے زیادہ پیار بہت کے بعد لگے گی جو بھوک دنیا میں لگتی ہے اس سے زیادہ بھوک موت کے بعد لگے گی ایسے ہی خوف دنیا میں کسی کا ہوتا ہے تو اس زیادہ پہ آخرت میں ہوگا یہ مسئلہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ دنیا کی حاجت راحت کا تعلق دنیا کے اسلاب سے کر دیا آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ بیان میں ہے تو آخرت میں بھی خوشحال ہو جائے گا غلط بات ہے رانی والا ہے بدل جائے گا ایسا نہیں وہ نظام الگ ہے یہ نظام الگ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور شریعت اٹھائی تاکہ آدمی جس طرح زندگی کی ضروریت کو دیکھتا ہے اپنی زندگی کے طریقے اور عمل بھی دیکھے وہی اس کا اصلی سرمایہ ہے اصلی اس کی وہی وہی اس کی موری اپنے اعمال یہی اعمال سفارشی بنیں گے کیوں کہ اس نے عمل کی حفاظت کی تھی تو عمل اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے اس کے عمل کی وجہ سے اس کے درجے اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں درجے بلند ہوتے ہیں عمل کی وجہ سے کل دن درجہ پندرہ مارے ہو ریف کو اپنے عمل کی وجہ سے اس کے درجات کی بلندی بھی ملے گی اس کی ترغیبیں ہوتی ہے آج یہی ہے ابو اللہ رضی اللہ کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ اعمال آئیں گے آخرت میں جیسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ امالوں کو کوئی صورت دیں گے صورت خانہ میں مثال میں اس کی صورتیں ہوتی ہیں ہاں تو عمل کو کوئی صورت دیں گے وہ صورت سے عمل ہے نماز آئے گی تو نماز آئے گی اور عرب کرے گی دے گا میں نماز ہوں میں نماز ہوں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم خیر پڑھو یعنی تمہاری سفارش قابل قبول ہے یہ مطلب ہے کہ تم خیر پڑھو اس کے بعد پھر روزے آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں روزہ ہوں فرمائیں گے کہ تم بھی خیر پر ہم آئیں گے اور ان کو اور ان کو یہی جواب ملے گا کہ تم خیر کے اوپر ہو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اسلام آئے گا تو دنیا سارے امال کی اور اسلام عرض کرے گا کہ پروردگار گا آپ کا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں اللہ فرمائیں گے کہ تم بھی خیر پر ہو اور تمہاری کی وجہ سے آج فیصلہ ہوگا کسی کی پکڑ ہوگی تو اسلام کی ہونے کی وجہ سے ہوتی کسی کو اللہ کچھ عطا کریں گے تو اسلام کی وجہ سے عطا کریں گے تم دنیا دو اور اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں وما غیر الاسلام علی اسلام علیم منه وهو آخر اپنے من پھانسی جو جو بھی کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے آئے گا وہ ہر قبول نہیں کیا جائے گا کوئی بھی دین ہو سارے دین اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے یعنی جیسے کسی چیز کی تاریخ ختم ہو گئی تو بس وہ قابل استعمال نہیں ہے ایسے ہی یہ جتنے دین تھے کہ وہ ختم ہے پر میں بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا کہ وہ ہرجیت قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اس لیے گویا دعوت ہوئی کہ اپنے دین میں پورے پورے آ جاؤ ان کو لوگ اس میں اپنے دین میں پورے پورے امان کے ساتھ امان کے طریقوں کے ساتھ امان کی نیت کے ساتھ یہ پورے کہ پھر پھر کوئی بات نہیں ہے اللہ اسلام کی وجہ سے دیں گے ملتی سر تمہارے قبر میں سب سے پہلے بندے سے ہی پوچھا گا تمہارا دین کیا ہے اپنا دین بتاؤ کافی ہو مشرق ہو منافق ہو مسلم ہو سب سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ کا دین کیا ہے تو جن کے پاس دین ہوگا وہ اپنا دین بتا دے گا اور جن کے پاس دین نہیں ہوگا وہ دین نہیں بتا سکے گا تو اس کے لیے پھر کوئی کامیابی نہیں ہے وہ ہمیشہ کے نقصان میں ہو گیا اب وہی میں نے ساری سبیاں کی روایت میں ایک آدمی نے کا عرض کیا کہ رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے تاکہ یاد رہے گا آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوو تو ایسی نماز پڑھو جیسے کوئی رخصت کرنے والا پڑھتا ہے نہیں یعنی بس یہ میری آخری نماز ہے میں ہم سے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور آپ کو رخصت کر رہا ہوں ایسی نماز پڑھو ظاہر بات ہے کہ وہ نماز کتنے دھیان والی ہوگی کہ بھائی آخری نماز ہے اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہے ایسی نماز پڑھا پڑھو اور دوسری بات فرمائی کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ ڈالو کہ کل کو پھر اس کی معافی مانگنی پڑے بھائی مجھ سے بات ہو گئی میں نے کہہ دیا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ ڈالو کہ کل کو پھر اس کی معافی مانگنی پڑے اور تیسری بات کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو نام بنا لو کسی کی چیز پر کوئی لالچ نہیں کسی سے کوئی امید نہیں کیوں کہ کسی سے کوئی امید ہوئی امید پوری نہیں ہوگی تو شکایت کرے گا کہ دیکھو انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا ہوتا بتائیں جی ہاں تو اس لیے کہا کہ لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس سے اپنے آپ کو نام بھی چلو کہ اس اندر آپ کو نہیں تاکہ کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں مہاراج نے جب رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا یمن کی طرف ان کو یمن کی تعلیم تربیت کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا ان کو بھی بھیجا تھا اور ابو مساف علی کو بھی بھیجا تھا یمن والوں ان کی تعلیم تربیت ان کی تربیت کیونکہ معاذ نے جنگل کو اللہ علیہ وسلم سے بہت تعلق تھا اور وہ صحابہ میں بڑے عالم تھے کیونکہ سارے صحابہ عالم تھے یہ بڑے عالم تھے ہزار سالوں کے بہت زیادہ جاننے والے اس لیے آپ کو ان سے محبت کی اور ان کو آپ سے محبت کی تو ان کو یمن بھیج رہے ہیں تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ نہیں اپنے ساتھی کو رخصت کر رہے ہیں سفر میں اور کچھ وسیعتیں بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں اور صورت حال یہ ہے کہ حضرت معاذ کو گھوڑے پر سوار ہے اپنی سواری پر اردو زیادہ کر رہے ہیں تم تو سواری رہو پھر جب بات پوری ہو گئی آپ کی برمایا مان یاد رکھو آئندہ آپ کی اور میری ملاقات ہوگی نہیں اگلے سال جب ہو گئے تو میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی اور تم میری مسجد میں میری قبر پر سے گزرو یہ بتایا نماز رونے لگے بھلا کر کے کی وجہ سے آپ کی جدائی کا تصور کر کے رونے لگے جب وہ رونے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے التفاق توجہ دوسری طرف کی تاکہ آپ پر بھی ان کی نیچر کا اثر نہ ہو مدینے کی طرح آپ نے روک کیا اور پھر یہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو متفق ہوں گے کہیں بھی رہیں کہیں بھی جائیں کیونکہ وہ جمجھ جا رہے تھے تو کا ان کو فرق تھا تو اس کر رہا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو مستفیوں پڑے جا رہے چاہے وہ کہیں رہیں کہیں جائیں وہی قریب ہے یہ نصیحت کر گے ابن مسعود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ نے یہ پڑھی ہمیں یور لا ہو یا یہ ہو یا سرا صد اللہ ہو گیا اسلام صلی اللہ جس کے ساتھ ارادہ کریں گے کہ اس کو ہدایت دے تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نور جب سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سینا کھل جاتا ہے پوچھا گیا کہ اس نور کے داخل ہونے کی کیا نشانی ہے تاکہ پہچانا جا رہا ہے وہ نور سینا میں آ گیا جسے سینا کھل جاتا ہے بات سمجھ آدمی بات سمجھ جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ نور نور ہدایت کا سینوں میں داخل ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے دھوکے کا گھر ہے اس سے آدمی کو دوری ہو جاتی ہے اندر سے ہاں۔ اندر سے دل سے دوری جیسے خانے میں خانے میں رہتا تو ہے لیکن اس کو جیل خانے سے دور ہی ہے اندر سے ایسا سینے میں نور ہدایت کے داخل ہونا کی علامت کہ دھوکے کے اس گھر سے اس کو دوری ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف پورا رجوع ہو جاتا ہے آخرت کی طرح رجوع ہو جاتا ہے اور موت کے لیے موت سے آنے سے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے جیسے شادی کی تیاری ہوتی ہے شادی آنے سے پہلے ہاں یہ سینے میں نور ہدایت کے داخل ہونے اور سینے کھلنے کی علامت بتائی یہ شادی بتائی اللهم صل مسلم وبارك على سيدنا محمد ربنا إننا نام فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا بنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا نا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت وليجنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت وليجنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت وليجنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أقبلنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا أجمعين لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم آتنا أبدل ما تؤتي ولك الصالحين وآتنا أبدل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد خیر بال ولا مدل اے اللہ ہماری مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت سے درگزر فرما اے اللہ پوری امت سے درگزر فرما پوری امت کی حالت پر رحم فرما دے اے اللہ عمر کے حال پر رحم فرما ہدایت کی ہوائیں چلا دے درست ہدایت کی ہوائیں چلا دے درست ہدایت کی ہوائیں چلا دے اسے جو اور رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں اے مولا اپنے قلم سے اس کو کھول دے اور آسانیا مہیا فرما دے آسانیاں پیدا فرما دے بیماریوں کو پریشانیوں کو اٹھا دے اور ہدایت کی صورتیں پیدا فرما دے حق اور ہدایت عام مندر کی صورتیں پیدا فرما دے تمام تنگیوں کو دشواریوں کو اپنے قلم سے اے اللہ بہتری سے بدل دے جو خیر تیرے رزم میں ہے وہ ہمیں عطا فرما جو جو تیرے میں سے ہماری اور پوری پوری حفاظت فرما پریشان پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما شادی کی مدد فرما بیماروں کو شفا فرما جو بھی پریشانی ہے اسے اللہ لگا دے ہماری مبارک گزر گیا ہے ہماری کمی کوئی فرما وہ جو خیر کے قلم سے وجود میں آئی ہے یا اللہ اسے قبول فرما لے یہ اللہ اسے قبول فرما لے یہ اللہ اسے قبول فرما لے اور اس کے برکت سے ہماری دنیا میں بھی برکت عطا فرما آخرت میں بھی نجات عطا فرما اے اے اللہ جو خیر آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے جن شوروں سے جن فطنوں سے اپنے نیک بندوں کو بچایا کرتے ہیں اسے ہمیں بھی اپنی بنا میں اپنی بچاؤ میں لے لیں اے اللہ جو خیر تیرے علم میں وہ ہمیں عطا فرما دے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے حق اور ہدایت کے راہوں کو کھول دے حق اور ہدایت کے راہوں کو کھول دے سب بنا تین تب دنیا کا سنا کرتے بننا علیہ وسلم الحمد لله ہوں گے کتنے ہوں گے تیس پچیس اور ایک دس کے برابر ہوتا ہے تو کتنے ہو گئے تین سو سال ہاں، تین سو سال روزے ہو گئے یہ حساب بتایا جو ہر سال سے روزے رکھے تو تو ساری زندگی روزے میں ہوگی کسی بھی ہمت کرنی چاہیے منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کی تباہ میں لکھا ہے کہ امت میں سے نفل روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا حالانکہ فرائض کو پورا بنانے کے لیے نوافل ہوتے ہیں فرائض میں کوئی کمی رہی حساب کتاب نوافل سے پوری کی جاتی ہے تو ہو اور اس کا نوافل بھی ہو تاکہ حساب صحیح ہو جائے گا فرائض کو تو پورا ادا کرنا ہی ہے وہ تو اللہ کا حق ہے جو اللہ کے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے نمازیں ہیں روزے ہیں زکوٰۃ حج ہے دوسرے فرائض وہ تو اللہ کے حقوق میں سے اور ایک اللہ کے حدود میں سے ہے جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے کھانے کی پینے کی استعمال کی کاروبار کی ہر لائن کے حرام ہوتے ہیں تو وہ جو حرام ہیں وہ اللہ کی سرحد ہے اس میں کوئی داخل نہ ہو کسی ملک کے بارڈر میں داخل نہیں ہو سکتے بڑا گنا بارڈر میں داخل ہو گیا یہ بارڈر ہے یہ حرام ہے جس کے پاس کوئی نہیں جا رہا اپنے آپ کو حرام سے بچانے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے چاہے وہ نفل نفل نہیں پڑتا اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہوگا تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار اس کا پھر مہارن تک و ند آپ کو حرام سے بچاؤ پھر تم اللہ کے سب سے بڑا عبادت دلا یہ بات ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی قوت ضروری ہے میں طاقت گی اتنا حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا ایمان بڑھے گا یقین بڑھے گا خدا کا خوف بڑھے گا دن کی محنت اسی لیے ہوتی ہے کہ دن کی محنت کرو دن کی محنت میں پھرو دعوت تو اندر یقین بنے گا اندر خوف بنے گا پھر آرام سے بچنا آسان ہو جائے گا حرام سستا بھی ہوتا ہے حرام مزیدار بھی ہوتا ہے اس لیے اس کے خریدار بہت اس کے طلبگار بہت حلال مشکل بھی ہوتا ہے کڑوا بھی ہوتا ہے تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اصل ہے طاقت پیدا کرنی ضروری ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اس کی ترغیب بھی ہے ایک تقل مہارے ان نہ بدمنا حرام سے بچا کرو کہ وہ سب سے بڑے عبادت گزار ہے کو پابند کرنا ضروری ہے اگر نماز کا بھی اچھا پابند ہو جائے آدمی تو نماز بہت بڑا اثر کرے گی بہت بڑا اثر نماز گی زندگی پر اثر ہے کہ نماز صحیح پڑھے پابند ہو کر پڑھے نماز کو اپنا پابند نہ کرے ہم نے نماز کو اپنا پابند کیا ہے نماز ہم کو پابند کریں پھر نماز اثر اسداری اسے نماز کو اچھی سے اچھی پڑھیں پانچ وقت کی نماز ہے کوئی مشکل نہیں اچھی سے اچھی نماز پڑھیں سو فیصد مسلمان نمازی ہو جائیں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا ہاں۔ بہت بڑا حالات بہت جلدی بدل جائیں گے لیکن سو فیصد مسلمان کہیں نہیں بھی